السلام علیکم خواتین و حضرات مجاہد عشائی کے ساتھ information systems series C S five zero seven میں ساتواں لیکچر جیسا کہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں آپ سے کہا تھا کہ جی آج ہم انفارمیشن سسٹمز کمپیوٹرائزڈ یا کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹمز کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کریں سب سے پہلے ایک ریکیپ کر لیں کہ جی سسٹمز کیا چیز ہیں سسٹمز کو ہم نے ڈیفائن کیا کہ جی a system is group of elements that are integrated with the common purpose of achieving an objective یعنی یہ بہت سارے کمپوننٹس پارٹس مل کر کے ان کو اکٹھا کر کے ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق پیدا کر کے جب ہم ایک چیز بناتے ہیں وہ ایک سسٹم بن جاتی ہے اور اس سسٹم کا کوئی آبجیکٹو ہوتا ہے کہ ہم نے اس یہ جو تانا بانا کیا ہے اس کا آبجیکٹو کیا ہے اس سے حاصل کیا کر مثال کے طور پہ پرچیز سسٹم ہے کہ آپ نے چیزیں کس طریقے سے خریدنی ہیں نہ صرف خریدنے کا طریقہ ظاہر ہے کہ خریدنا تم کسی انڈیویجل نے جا کے بازار میں جا کے چیز خریدنی ہی ہوگی لیکن اس سے ریلیٹڈ جو سسٹم پورا ہے طریقہ کار جو ہے اور جو انفارمیشن اس کے بابت میں ہے وہ تمام کی تمام کو جو ہے کس طریقے سے ہم نے ریکارڈ کرنا ہے پروسیس کرنا ہے اور اس سے کیا رپورٹس بنانی ہے یہ تمام چیز اب پرچیز سسٹم ایک سب سسٹم ہو گیا ایک پارٹ ہو گیا اس ٹوٹل سسٹم کا کمپیوٹرائز سسٹم کا اسی طریقے سے سیل سسٹم جو ہے کہ جو آپ چیزیں بیچ رہے ہیں ان کے بارے میں جتنے معلومات اور اوقاف ہے وہ آپ نے تمام تر کس طریقے سے ان کو ہینڈل کرنا ہے کس طریقے سے ان کو پروسیس کرنا ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہ جی اس سے کیا نتیجہ اخذ کرنا ہے یہ اب سب سسٹمز بن جاتے ہیں آف دیٹ ٹوٹل سسٹم دونوں مل کر کے ایک کمپیوٹرائزڈ سسٹم بنیں گے اسی طریقے سے اور جو بھی سسٹمز سب سسٹمز ڈیفائن ہوتے جائیں گے اب ان سسٹمز کے یہ سب سسٹمز ہیں ان سب سسٹمز کے اندر کمپوننٹس ہیں پارٹس ہیں ایلیمنٹس ہیں تو وہ ایلیمنٹس کیا ہیں وہ دیکھیے کہ جی ایلیمنٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو ان پٹ کے ایلیمنٹس ہیں ان پٹ کیا چیز ہو رہی ہے وہ را ڈیٹا خام ڈیٹا جو آپ کمپیوٹر میں انٹر کر رہے ہیں لوگوں کی عمریں ہیں لوگوں کی تنخواہیں تنخواہوں کا معاملہ ہے لوگوں کے نام ہیں پتے ہیں ایڈریس ہیں آئی ڈی کارڈ نمبر ہیں آپ کے سپلائرز کی لسٹیں ہیں ان کے ایڈریسز ہیں ان کے ٹیلی فون نمبرز ہیں ان کے نیشنل ٹیکس نمبرز ہیں یہ تمام انفارمیشن آپ اپنے مشین میں انٹر کر رہے ہیں یہ ان پٹ ایلیمنٹ ہیں کہ جی اور را ڈیٹا ہے جس کو کہ آپ نے آگے پھر استعمال کرنا ہے یا مشین نے آپ کے لیے استعمال کرنا ہے according to the programs that you are going to design یا application software that you are going to design اب یہ را ڈیٹا جو آپ نے رکھ لیا ان پٹ ایلیمنٹ جو آ گیا آپ کے پاس اس کے بعد دوسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ پروسیسنگ آتا ہے جس میں کمپیوٹیشن ہے جس میں انالیسس ہے اور ایپلیکیشن کہ جی اس نے اس ڈیٹا کے ساتھ آپ نے کیا کر رہا ہے اس سے کون سا ریکارڈ رائٹ اپ کرنا ہے اس ڈیٹا کو آپ نے کل کا ڈیٹا ہے آج کا ڈیٹا ہے ایک سال پہلے کا ڈیٹا ہے دس سال پہلے کا ڈیٹا ہے ان سب کو آپ نے کس شکل میں یا کس طریقے سے اینالائز کرنا ہے تو یہ سارا پروسیس جو چلے گا اسی سافٹ ویئر کے تحت جو کہ آپ ڈیزائن کر رہیں گے اس کے تحت وہ کیسے ہوگا اور پھر تیسرا ایلیمنٹ جو آتا ہے وہ آتا ہے آؤٹ پٹ یعنی یہ پروسیسنگ کر لینے کے بعد انالیسس کر لینے کے بعد آپ کو ریزلٹس چاہیے آؤٹ پٹ ایلیمنٹس ہیں آؤٹ پٹ ایلیمنٹس کیا ہیں ریزلٹ آف دی کمپیوٹیشن اور انالیسس اب وہ کس ترتیب میں کس ترکیب سے آپ اس کو پرزینٹ کرتے ہیں وہ فارمیٹنگ کی بات آ جاتی کہ رپورٹس کس فارمیٹ میں ہوں گی یہ کمپیوٹیشن کس طریقے سے پیش کی جائے گی تو وہ چیز اس میں آ جاتی ہے اس کے بعد کنٹرول میکنیزم سے کنٹرول میکنیزم میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں ایک چیز جو اس میں آتی ہے کہ جی آپ جو اگر بجٹنگ کی ہے آپ نے اور بجٹنگ کا ڈیٹا آپ نے اس میں فیڈ کیا ہے تو بجٹ کے حوالے سے ایکچوئل ریزلٹس کیا آ رہے کیا وہی ریزلٹ کمپیرزن کیسے ہیں اور کیسے نہیں ہیں یہ آپ کو دیکھنا ہے آپ کی ڈسیشن میکنگ کے لیے کنٹرول کے حوالے سے یہ چیز آ جاتی ہے کہ یہ رپورٹس جو بن رہی ہیں یہ جو آؤٹ پٹس آپ مہیا کر رہے ہیں اپنے لیے یہ آؤٹ پٹس جو ہیں یہ کس کس کو اویلیبل ہونی چاہیے کیا ایک آرگنائزیشن میں لوئسٹ لیول سے لے کے ٹاپ لیول تک ہر بندے کو اویلیبل ہونی چاہیے یا آپ لیول ڈیفائن کریں گے کہ کس کو کیا اور کتنی انفارمیشن دینی اس کا ایکسس جو ہے ٹو دیٹ انفارمیشن وہ بھی ڈیفائن کریں گے آپ یہ بھی ڈیفائن کریں گے کہ جناب یہ جو پرٹیکولر فنکشن ہے یہ کون کرے گا اس فنکشن کو پرفارم کرتے ہوئے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو درست کون کرے گا یا وہ خود ہی کر لے گا اور اگر وہ غلطی ہوتی ہے اور اس کی درستگی ہوتی ہے تو کیا پھر اس کا ریکارڈ کوئی رکھا جاتا ہے یا نہیں رکھا جاتا کوئی ٹریل کوئی لاگ قسم کی چیز بنتی ہے کیا اس چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ جی اس کو درست کرنے سے پہلے کیا چیز تھی ڈیٹا انٹر کیا گیا تھا اور درست جو کیا گیا ہے وہ کیا چیز کی گئی ہے اس تمام ڈیٹا سے ڈیٹا کے اندر جس کو کہ انٹر کیا گیا تھا اور جس کو کہ درست کیا جا رہا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کنٹرول میکنزم کا پارٹ اس کے بعد فیڈ بیک سسٹم کہ جی آپ نے کیا کریکٹو ایکشن لینا فیڈ بیک جو ہے وہ ڈیٹا کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ جی یہ انفارمیشن غلط انٹر ہوئی یہ انفارمیشن کچھ صحیح نہیں آ رہی اس کا انالیس کچھ صحیح نہیں ہو رہا کیا ہو رہا ہے یا وہ تدبیریں آپ کو سوچنے کی ہیں کہ جی اس ڈیٹا کی بیسس کے اوپر اس انالیس کی بیسس کے اوپر اس رپورٹ کی بیسس کے اوپر اب آپ نے کیا کریکٹو میجرس جو ہیں وہ لینے ہیں to improve your efficiency productivity performance objectives ان تمام چیزوں کے ان تمام ایلیمنٹس کے اور آبجیکٹوز بھی ایلیمنٹ کا یا کمپوننٹس کا پارٹ بن جاتا ہے وہ سسٹم کے کمپوننٹس کا پارٹ ہے کہ جی وہ آبجیکٹوز کیا ہیں ہم چاہتے کیا ہیں اس ساری چیز سے اگر ہمیں یہی نہیں معلوم کہ ہم یہ ساری کاروائی کس وجہ سے اور کیوں کر رہے ہیں تو اس ساری کاروائی کا پھر فائدہ کیا ہو اور وہ ساری کاروائی جو کر رہے ہیں ہم وہ کاروائی کسی ایک پوائنٹ پہ جا کے سب کاروائی جو ہے وہ ایک پوائنٹ پہ جا کے کنورج کر جانی چاہیے اور وہ کنورجنس جو ہے جو ایکسپیکٹڈ یا آئیڈیل آؤٹ پٹ آپ اس سے چاہتے ہیں وہ اب ڈسکشن ہم کرتے ہیں کہ جی سسٹمس کے اندر the types of systems types کے اندر اوپن لوپ سسٹم ہے کلوزڈ لوپ سسٹم ہے اوپن سسٹم ہے اور کلوزڈ سسٹم یہ چار چیزیں کیا ہیں ان کو ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ اب ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ ایک بیسک پارٹ ہے جو ہمیں سسٹمز کے کو سمجھنے کا اور کمپیوٹرائزڈ سسٹمز کو سمجھنے کا open loop system is a system in which information from the system is not used for control purposes دوبارہ open loop system is a some inch information from the system is not used for control purpose یعنی آپ ڈیٹا ریکارڈ کر رہے ہیں اس کو پروسیس کر رہے ہیں لیکن اس سے جو آپ کو آؤٹ پٹ ہے وہ آپ آؤٹ پٹ اس چیز کے لیے استعمال نہیں کر رہے کس چیز کے لیے کنٹرول کے لیے کنٹرول کے لیے وہ نہیں کر رہے کنٹرول کیسے ایکسرسائز ہو رہا ہے کنٹرول جو ہے وہ ایکسٹرنل انٹروینشن سے یعنی اس کی انٹر اس کو اس کو کنٹرول کو ایکسرسائز کرنے کے لیے آپ اس سسٹم سے ہٹ کے تدابیر کرتے ہیں اب اس چیز کا کیا مطلب ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایکشن لینا ہے آپ نے اس ایکشن کا پرہیپس اس ڈیٹا یا اس راپ ان پٹ ایلیمنٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہے لیکن وہ تدبیر جو ہے اس بارے بارے میں وہ تدبیر ایکسٹرنلی کرنی پڑے گی اس سسٹم سے ہٹ کے کرنی پڑے گی اس سسٹم کے اندر شاید کوئی مسئلہ نہیں output is not coupled to the input for measurement input آپ نے کر لیا ڈیٹا آؤٹ پٹ جو ہے وہ کسی چیز کو میجر نہیں کر رہا صرف ایک ریکارڈ آ رہا ہے کہ جی یہ انفارمیشن لہذا open loop system does not include control and feedback mechanism ابھی جو ہم نے کمپوننٹس کی بات کی تھی اس میں control and feedback mechanism نہیں ہوتا due to the non existence of internally defined objective تو اب اس میں رہ کیا گیا پھر ان پٹ پروسیس اور آؤٹ پٹ اس حوالے سے ایک انفارمیشن سسٹم جو آٹومیٹکلی رپورٹس ایک ریگولر بیسس پہ ایشو کرتا ہے لیکن وہ رپورٹس کا استعمال جو ہے وہ اس لحاظ سے نہیں کیا جاتا کہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو اس انفارمیشن کی لائٹ میں دیکھا جائے یا جو آپ ڈیٹا اس میں ڈال رہے ہیں یا جس چیز کے بارے میں ڈال رہے ہیں اس کو آپ اس ڈیٹے کے حوالے سے مانیٹر کریں تو یہ بات جو ہے یہ اگر اس قسم کا کوئی سسٹم بنایا جاتا ہے اور ہوتے ہیں ایسے سسٹم ان کو اوپن لوپ سسٹم کہا جاتا ہے کلوز لوپ سسٹم اب کیا ہے it is a system where part of the output is feedback to the system to initiate control to change I the the activities of the system اور ان پٹ آف دا سسٹم یعنی یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جہاں پہ کہ جو آؤٹ پٹ آپ حاصل کر رہے ہیں اس آؤٹ پٹ سے آپ چینجز لاتے ہیں اور چینجز کو کنٹرول کرتے ہیں جس سے کہ سسٹمز کے اندر جو آپ نے مختلف ایکٹیویٹیز جو ڈیفائن کیے ہوئے ہیں ان کو چینج کرتے ہیں یا آپ جو اس میں انفارمیشن گیدرنگ ہو رہی ہے اس انفارمیشن گیدرنگ کو چینج کرتے ہیں اس کی کوالٹی آف انفارمیشن کو چینج کرتے ان پٹ کو چینج کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو آؤٹ پٹ ریسیو ہوا ہو اس سے یہ پتا چلے کہ جناب جو آپ نے ڈیٹا ان پٹ کر رہے تھے آپ وہ ڈیٹا وہ نہیں ہے جس سے آپ کو ڈیزائرڈ ریزلٹس چاہیے یا اس میں چند ایک فیلڈ جو ہیں وہ مس ہو گئیں مثال کے طور پہ اگر ہم ایک سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں پیمنٹس کے حوالے سے اور اس میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جی چیک نمبر جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے اب پیمنٹس کی تو تفصیل آ رہی ہے واؤچر نمبر بھی آ رہا ہے کس کو پیمنٹ ہوئی ہے وہ بھی آ رہا ہے اماؤنٹ بھی آ رہا ہے لیکن چیک نمبر نہیں آ رہا اور کل ہمیں ایک ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جی ہمیں یہ پتا چلنا چاہیے کہ جی چیک نمبر کیا کیا ہے تو اب چیک نمبر جو ہیں وہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں وہ تو سسٹم کے اندر لہٰذا اب چینج آئے گی اس پوری ایکٹیویٹی کے اندر اس کے اندر کہ بھائی جب ان پٹ کر رہے ہو آپ تو اس پٹ کرنے کی ایکٹیویٹی کے اندر یہ فیلڈ بھی شامل ہونی چاہیے کہ چیک نمبر کی کیونکہ مجھے آؤٹ پٹ کے حوالے سے مجھے وہ انفارمیشن میرے لیے بہت ضروری ہے تو the ability to control the output due to the existence of control mechanism, feedback system or objectives. Objective میرا یہ ہے کہ جی مجھے چیک نمبر کے حوالے سے پتا چلنا چاہیے کہ پیمنٹس کس کو ہوئے فیڈ بیک سسٹم ہوا کہ جناب جو کچھ بھی ریزلٹ آیا اس کے حوالے سے میں کچھ ایکشن لے رہا ہوں اور اپنے سسٹم کے اندر چینج کر رہا ہوں اور وہ جو کنٹرول میکنیزمز جو تھے میرے ان کے اندر تبدیلی لے کر کے آ رہا ہوں یہاں پہ یہ ہم کلوز لوپ سسٹم کے حوالے سے یہ گفتگو کر سکتے ہیں جہاں ہم انفارمیشن سسٹمز کی بات کر رہے ہیں بجٹری کنٹرول سسٹم ہے کسی کمپنی کا اب ریزلٹس جو ہیں وہ آپ نے پروڈیوس کیے کہ جی کمپیرزن آپ نے دیا ایکچوئل اور بجٹ کا کمپیرزن دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اس کمپیرزن کو میں کیا کروں انفارمیشن میرے پاس آئی اس کو میں دیکھتا ہوں اور پھر مجھ میں یہ آتا ہے کہ بھائی اس میں ایک اور تیسری چیز بھی ہونی چاہیے تھی وہ یہ ہونی چاہیے تھی کہ جی ڈفرینس کیا ہے کہاں میں بجٹڈ ٹارگٹ سے تجاوز کر رہا ہوں کہاں پیچھے رہ گیا ہوں اس کی وجہ کیا ہے اگر تو وہ سسٹم آپ کا اس طریقے سے ڈیفائنڈ ہے کہ وہ وجہ بھی آپ کو بتا دے تو وہ وجہ وجہ بھی وہاں پہ آنی چاہیے تاکہ وہ انالسس جو ہے اور وہ آؤٹ پٹ جو ہے اس کو سمجھنے میں مجھے مزید آسانی ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ جی اسی چیز کو آپ کو اس اگر یہ نہیں وہ دے رہا سسٹم تو اس کی وجہ سے آپ کو اپنا ان پٹ ریکارڈنگ جو ہے آپ کو کچھ نئے کنٹرولز وضع کرنے پڑیں گے آپ کو کچھ نئی ایکٹیویٹیز اس کے اندر ریڈیفائن کرنی پڑیں گی تاکہ یہ تمام انفارمیشن بھی جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو سکے اب بات کریں اوپن سسٹمز کی open system is a system that is connected to its environment by means of resource flows اب یہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب سمجھانے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جہاں پہ جو اس سارے سسٹم کے اندر انفارمیشن کا فلو جو بن رہا ہے وہ انفارمیشن فلو یا وہ ریسورسز کا فلو جو ہے اس کا تعلق ہمارا جو انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ کس حد تک ہے وہ انفارمیشن کس حد تک اس انوائرمنٹ کی وجہ سے چینج ہو رہی ہے اور کیا جو اس انفارمیشن یا اس سسٹم سے جو انفارمیشن سامنے آ رہی ہے کیا وہ آپ کے انوائرمنٹ کو انفلوئنس کرتا ہے یا نہیں کرتا تو ٹو وے ٹریفک والی بات ہو رہی ہے یہاں پہ system connected to its environment by means of resource flows اب وہ ریسورسز کیا کیا ہیں کہاں کہاں سے وہ انفارمیشن آ رہی ہے یا ہر جگہ سے آ رہی ہے اگر ان حالات میں کوئی چینجز ہوتی ہیں جو ایکسٹرنل ہیں ٹو دا سسٹم تو پھر ظاہر ہے کہ سسٹم کے جو کمپوننٹس ہیں ان کے اندر تبدیلی آئے گی چینج آئے گی اور اسی طریقے سے سسٹم کی وجہ سے جو ہم انفارمیشن حاصل کریں گے اس کی ہو سکتا ہے کہ اس کے افیکٹس جو ہیں وہ یا انفلوئنس جو ہے وہ انوائرمنٹ پہ اس کے جس ماحول میں وہ کام ہو رہا ہے اس ماحول پہ اثر انداز ہو سکے تو یہ بات اوپن سسٹمز کے حوالے سے اب اوپن سسٹمز کے حوالے سے ہم ایک آدھ مثال دیکھ لیں کہ business is a system we management decisions are influenced by اور have an influence on suppliers customers society as a whole آپ جو بھی کاروبار کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو آپ چیزیں بنا رہے ہیں اس کاروبار کے اندر اس کا اثر آپ کے سپلائرز پہ کیا ہے آپ کے کسٹمرز کے اوپر کیا ہے جس انوائرمنٹ کے اندر آپ وہ مال سپلائی کر رہے ہیں اس جس کوالٹی کا مال سپلائی کر رہے ہیں جس قسم کا مال سپلائی کر رہے ہیں تو پھر سوچنے کا ذریعہ سوچنے کی بات کیونکہ وہ انفارمیشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کے سپلائرز کے بارے میں آپ کے کسٹمرز کے بارے میں ان کی کسٹمرز کی likes dislikes changing likes اور ڈس لائکس جو ہیں ان کے حوالے سے سوسائٹی کے نارمز اگر تبدیل ہو جاتے سوسائٹی کے جو جو ہمارا انوائرمنٹ ہے جو کمیونٹی ہے اس کی پریفرنس چینج ہو جاتی اس بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ ہمارے پاس ہے یا نہیں اور کیا ہماری بزنس پہ اثر انداز وہ تمام انوائرمنٹل چینجز جو ہیں وہ ہماری بزنس کو افیکٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی اسی طریقے سے ہم جو انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہیں ان تمام چیزوں میں اس کی ڈیپتھ کیا ہے وہ ہم کہاں تک اس کو استعمال کرنا چاہتے اور اس کا ایفیکٹ ہماری بزنس کے اوپر کہاں تک ہوتا یہ ایگزامپل ایک میں نے آپ کو دیا کہ جی trends likes dislikes needs یہ سب چیزیں تبدیل ہوتی رہتی اور یہ سب چیزوں کی تبدیلی کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے اگر ہم وہ چیز بیچنا چاہتے ہیں جو مارکیٹ کی ضرورت ہے اب اس میں مارکیٹ کی ضرورت ہمیں ایکسٹرنل سورسز سے بھی ملے گی ہمارے salesman sales rep dealer distributor وہ بھی ہمیں انفارمیشن دیں گے آپ کے پاس دس مختلف قسم کی ڈبل روٹیاں دکان میں پڑی ہوئی بکتی اس میں سے چار ہیں باقی کی کوئی خاص بکری نہیں اب آپ ایز اے بزنس پرسن یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ وہ باقی چھ جو ہیں وہ آپ کو اسٹاک بھی کرنی چاہیے یا نہیں اسٹاک کرنی چاہیے اور اگر کرنی ہی ہے آپ نے تو پھر آپ کو کیا اتنی ہی کوانٹٹی کرنی چاہیے جتنی آپ کر رہے ہیں یا اس سے بہت کم کرنی چاہیے اور وہ جو پیسہ آپ اس میں لگا رہے ہیں وہ پیسہ آپ ڈائیورٹ کر کے کسی اور چیز کوئی ایسا پروڈکٹ جو آپ سے آپ کے کسٹمر آ کے پوچھتے ہیں یا مانگتے ہیں اور جو کہ آپ کے پاس اسٹاک میں نہیں ہے اس کے اوپر خرچ کریں تو یہ ایکسٹرنل انفلوئنس اور جو آپ کے اپنے سیلز کی فگر جنریٹ ہو رہی ہے اس سے بھی یہ انفارمیشن حاصل ہو رہی ہے اب بات کرتے ہیں کلوزڈ سسٹم کی یہ ایسا سسٹم ہے جو انوائرمنٹ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ارد گرد کے ماحول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور نہ وہ ماحول جو ہے انوائرمنٹ جو ہے وہ اس سسٹم پہ کوئی انفلوئنس کرتا ہے اور نہ سسٹم جو ہے وہ اس انوائرمنٹ کو کسی بھی طریقے سے افیکٹ کرتا اب ہم کہیں کہ جی ایسی کون سی چیز ہو سکتی ہے ابھی تو ہم بات کر رہے تھے کہ جی حالات ماحول فلانا اس کے تمام جو کچھ بھی چینجز آتی ہیں اس کا کوئی نہ کوئی افیکٹ ہمارے کاروبار پہ پڑ آپ نے آپ کی ایک ریسرچ لیبورٹری ریسرچ لیبورٹری کے اندر آپ کے پاس ایک انفارمیشن سسٹم ہے کہ اس اس لیبورٹری کے اندر جہاں پہ آپ ایک خاص قسم کا کام کر رہے ہیں خاص قسم کی ریسرچ کر رہے ہیں جس کا فی الوقت فی الوقت کوئی تعلق اپنے ماحول سے ڈائریکٹلی نہیں ہے اس کا صرف اس چیز سے تعلق ہے کہ اس اس میں جو انفارمیشن سسٹم ہے وہ صرف اس چیز کے بارے میں ہے کہ یہ جو ریسرچ ہو رہی ہے یہ ریسرچ کیسی ہو رہی ہے اس کی پروگرس کیا ہے اس کے اس پہ خرچہ کتنا ہو گیا اس کے مختلف ایشوز جو ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے اور وہ انفارمیشن آپ نے world at large everybody جو ریلیٹڈ اور not related to that research laboratory اس کے اس کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے محدود اس کی بہت محدود یوزیج ہو جاتی ہے اسی طریقے سے جہاں پہ ہائیلی سینسٹو انفارمیشن رکھی جاتی ہے اور کاروبار کے اندر بھی highly system highly sensitive information ہوتی ہے آپ کے کسٹمرز کون ہیں ان کی پرائسنگز کیا ہیں سپلائرز کون ہیں وہ آپ کو کس ریٹ پہ سپلائی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ڈسکاؤنٹس کی پالیسیز کیا ہیں کیا نہیں ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہائیلی سینسٹیو انفارمیشن ہی ہے ہائیلی سینسٹیو انفارمیشن صرف یہ نہیں کہ جی کوئی ایسی چیز جس کو کہ پبلک یا منظر عام پہ نہیں یہ بھی انفارمیشن آپ کے کاروبار کے لیے بڑی سینسٹیو ہے اور اس میں کوئی چینج یا کوئی ڈسکلوجر اس انفارمیشن کا کوئی کسی اور کو نہیں دے سکتا نہ اس میں کوئی چینج کر سکتا ہے کوئی اپنے تئیں نہ اپنے تئیں کوئی یہ انفارمیشن کسی دوسرے کو ڈسکلوز کر سکتا ہے تو یہاں پہ ایک لمٹڈ ایکسس آ گئی اس انفارمیشن کی for a limited number of people with in organization so they be a situation جہاں پہ وہ انفارمیشن سب کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے کچھ ایسی انفارمیشن بھی لیکن بہت ساری ایسی انفارمیشن ہے جو صرف لمیٹڈ ایکسس ہے جس کو امینڈمنٹ کرنا جس کی چینج کرنا جس میں جس کو پرووائڈ کرنا وہ صرف کچھ محدود خاص لوگوں کے دائرہ اختیار میں شامل تو ایک سسٹم میں دونوں پوزیشنز ہو سکتی ہیں کلوز بھی ہو سکتا ہے سسٹم اوپن بھی ہو سکتا ہے مکس بھی ہو سکتا ہے مکس میں جو ان پٹ کی امینڈمنٹس ہیں جو آؤٹ پٹ کی امینڈمنٹس ہیں وہ کنٹرول کی جاتی کون کر سکتا ہے اور کون پرووائڈ کر سکتا ہے یوں ہم نے open loop close loop open system اور کلوزڈ سسٹمس ان سب چیزوں کے بارے میں ان کی ڈفرینس کو ہم نے دیکھا کہ یہ کیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی یہ تمام سسٹمز وغیرہ جو ہیں اس کا آبجیکٹو آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم ایک predefined amount of input جو ہے پری ڈیفائنڈ سے مطلب یہ نہیں کہ جی خاص مقدار میں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کون کون سی انفارمیشن اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں مقدار نہیں اس کی انفارمیشن ڈیٹا جتنا آنا ہے وہ آئے لیکن وہ کون کون سا ڈیٹا ہے جو ہم حاصل یا اسٹور کرنا چاہتے ہیں پہلے تو ہمیں وہ سوچنا پڑے گا کہ جی کون کون سا ڈیٹا جو ہے وہ ہم نے اسٹور کرنا ہے اور ڈیٹا نام بھی ہو سکتا ہے ڈیٹا آپ کا ایڈریس بھی ہو سکتا ہے ڈیٹا آپ کی ڈیٹ آف برتھ بھی ہو سکتا ہے وہ اماؤنٹ آف سیلس بھی ہو سکتا ہے وہ کوانٹٹی بھی ہو سکتا ہے وہ ریٹ بھی ہو سکتا ہے وہ نیم آف کسٹمر بھی ہو سکتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں لیکن آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے کیا چیز ان پٹ کرنی ہے اور کس ایکسٹینٹ تک کرنی ہے تو یہ ایک پہلا پہلی بات آئی دوسری چیز کہ جی subjecting this predefined amount of input to predefined set of instruction in order to achieve expected quality and amount of output اب تین حصے آ گئے پہلی بات تو ہم نے ان پٹ کی کی ان پٹ کو ہم جو کر رہے ہیں جب ہم نے اس کو ڈیفائن کر لیا کہ ہمیں یہ یہ یہ یہ مختلف اس کے جو ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے ڈیٹا یا فیلڈز یا کیریکٹرسٹکس وہ ہم نے ریکارڈ کرنے ہیں تو پھر ہمیں نیکسٹ قدم ہمارا کیا ہے نیکسٹ قدم ہمارا یہ ہے کہ ہم نے وہ جو چیز ریکارڈ کی ہے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے اور جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے ساتھ کیا وہ ہمیں وہ رپورٹ وہ آؤٹ پٹ دے گا جو کہ ہم ڈیزائر کرتے ہیں جو ہمیں چاہیے تین باتیں آگے predefined amount of input predefined set of instruction leading to an achievement of expected quality and amount of output تینوں چیزوں پہ جس وقت ہم سسٹمس کی بات کرتے ہم ان تینوں چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں ان کے بارے میں جو سارا سسٹم ڈیزائننگ ہے وہ سارا اس حوالے سے ہوتا ہے تو اگر یہ کوئی کہہ دے کہ ہاں جی ہاں یہ کاروبار ہے ہمیں مجھے یہ تو نہیں پتا کہ مجھے چاہیے کیا تو بھائی کسی کو تو بتانا پڑے گا اس کو کہ جی آپ کو یہ چیز اس سے دستیاب ہو سکتی ہے اس سے یہ آؤٹ پٹس آپ کو مل سکتے ہیں اور ان آؤٹ پٹس کا آپ جب استعمال کریں گے یا آپ کس لیے وہ اس کو استعمال کریں گے کیونکہ بہت بہت دفعہ یہ بھی بتانا پڑتا ہے لوگوں کو کہ یہ جو آؤٹ پٹس ہم حاصل کر رہے ہیں ان آؤٹ پٹس کو آپ کس لیے استعمال کریں گے تو یہاں پہ بات آ جاتی ہے effective and efficient utilization of resources کی یعنی جو آپ کے ان پٹس ہیں جو آپ کاوشیں کر رہے ہیں اپنے کاروبار کو بہتر کرنے کے لیے اس کے حوالے سے آپ کے پاس اب رپورٹس آ رہی ہیں انفارمیشن آ رہی ہے جو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں اور وہ اس کو آپ ان ریسورسز کو بہتر انداز میں اور افیشئنٹلی اور افیکٹولی استعمال کرنے کی تدبیر جو ہے وہ اب آپ اس میں امپروومنٹ لا سکتے ہیں یہاں پہ فیڈ بیک آگے کہ وہ فیڈ بیک تو ہے لیکن فیڈ بیک کا استعمال کیا ہے تو سسٹمز میں predefined inputs predefined set of instructions expected quality and of output اور leading to all of this then leads to the use of that output for effective and efficient utilization of resources تو یہ بات یہاں تک ہم نے سسٹمز کے حوالے سے آپ کو یاد ہے گزشتہ لیکچر اس سے پہلے کے لیکچروں میں ہم نے یہ کہا کہ جی ہائر یا پلاننگ مختلف لیولز کی ہوتی ہے اب یہ لیولز یا یہ پلاننگ اس کا کنیکشن جو ہے وہ سسٹم سے کیا ہے اس کا کنیکشن سسٹم سے بہت زیادہ ہے آپ کے تین لیولز پہ پلاننگ ہوتی ہے ایک اسٹریٹجک لیول ہے ایک فنکشنل لیول ہے اور ایک آپریشنل لیول ہے اب اسٹریٹجک لیول پہ تو یہ ہوتا ہے کہ گولز کا تعین کیا جاتا ہے ان گولز کو کیسے اچیو کیا جائے گا فنکشنل لیول پہ جس وقت بات آتی ہے جب وہ گولز آپ حوالے کرتے اس لیول کے کہ بھائی یہ ان کو اچیو کرنا ہے تو وہاں پہ تدبیر یہ ہوتی ہے کہ تدبیر واضح کی جاتی ہے کہ ان گولز کو کیسے ہم کس طریقے سے کس انداز سے جو ہے وہ اچیو کریں گے اور پھر تیسرا لیول آتا ہے کہ جہاں پہ وہ تمام لوگ ہیں یا وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ایکچولی ان فنکشنز کو پرفارم کر رہے ہیں وہ آپریشنل لیول ہے کہ جی اب آپریشنز جو ہیں ایکسیکیوشن جو ہے ایک اسٹریٹجی کی ایک فنکشن کی وہ کون کیسے کس طرح کر رہا ہے اور کیسے ہو رہی ہے جنگ لڑائی کوئی بھی چیز ایک آبجیکٹو ہے آپ سوچتے ہیں کہ جی میں نے ایک خاص گول جو ہے وہ اپنے لیے تعین کیا آپ نے چاہے وہ کوئی چیز خریدنے کا ہے چاہے وہ کوئی سروس ڈلیور کرنے کا ہے کوئی بھی چیز ہے ایکشن کوئی بھی ایکشن آپ تعین کرتے ہیں کہ جی یہ آپ نے کرنا یہ آپ کا ایک اسٹریٹجک لیول کا ڈسیزن ہے جو آپ نے اپنے لیے کر لیا کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے اب سوال اس سے آگے پیدا یہ ہوتا ہے یہ کیسے کیا جائے گا وہ آ گیا آپ کا ٹیکٹیکل یا فنکشنل اس کے لیے ٹیکٹکس کیا بنائے جائیں گے اس گول کو اچیو کرنے کے لیے اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اچھا یہ تو ہم نے کر لیا یہ کرے گا کون اب آپ آپریشنل لیول پہ آ گئے کرنے والوں کی بات کر رہے ہیں آپ سو تین لیولز ہیں آپ کے پلاننگ کے اور پلاننگ ہمیشہ تین لیولز پہ کی جاتی اب اسی تین لیولز کو اگر آپ ریلیٹ کریں جو ابھی ہم ساری گفتگو سسٹمز کے حوالے سے کر رہے تھے انفارمیشن سسٹمز کے حوالے سے کر رہے تھے تو پھر یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ جو اسٹریٹجک لیول پہ آدمی ہے یا انسان ہے یا جو بھی ہے کوئی وہ اسٹریٹجک لیول پہ کس قسم کی انفارمیشن چاہتا ہے اس کو کس قسم کی انفارمیشن ملنی چاہیے جو فنکشنل لیول پہ آدمی ہے یا ٹیکٹیکل لیول پہ ہے اس کو کس قسم کی انفارمیشن ملنی چاہیے اور جو ایکچولی کام کر رہا ہے اس کو کس قسم کی انفارمیشن ہونی چاہیے انفارمیشن تو ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ اور کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ جانی ہے لیکن کیا جانی ہے اس کی ایکسٹینٹ کیا ہوگی کس حد تک جانی میں نے آپ کو یاد ہوگا ایک آپ کو ایگزامپل دیا تھا کہ ایک بوائلر آپریٹر ہے یا مشین آپریٹر ہے جس کا کام یہ ہے کہ جی روز صبح جو فیکٹری فلور کے اوپر مشینز ہیں ان کا سوئچ آن اور آف کرنا ہے کیوں کہ مشینوں کو فنکشن کرنے کے لیے دس منٹ کا اسٹارٹ اپ ٹائم چاہیے اب اگر وہ شخص جو ہے جس ٹائم پہ اس کو کہا گیا ہے کہ وہ اس نے سوئچ اپ آن یا آف کرنا ہے وہ اس ٹائم پہ نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر پندرہ منٹ دس منٹ پانچ منٹ آٹھ منٹ دیر سے کرتا ہے تو وہ آٹھ منٹ کا پروڈکشن ٹائم جو ہے اس کا نقصان ہوا آپ نے وہ آٹھ منٹ دس منٹ جو بھی ٹائم ہے اس میں پروڈکشن نہیں کی آپ انتظار کر رہے ہیں کہ مشینت اس قابل ہو جائے کہ اس سے پروڈکشن حاصل کی جائے وہ پروڈکشن یا کاسٹ کی لاس ہو گئی اب یہ شخص جو ہے جو وہ بٹن آن اور آف کرنے پہ جس کی ذمہ داری ہے آپریشنل لیول پہ ہے کیا اس کو یہ بتانا مناسب نہیں ہوگا کہ بھائی صاحب یہ دس منٹ کی ڈیلے جو آپ نے کی کسی بھی وجہ سے کی یہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں پانچ ہزار روپے کا چھ ہزار روپے کا دس ہزار روپے کا دس لاکھ روپے کا جو بھی ہے وہ آپ نے نقصان پہنچایا اب یہ اس کو اس کو اس لیے انفارمیشن نہیں دی جا رہی اس کی آپ کھچائی کرنی ہے آپ نے اس کو اس کی جاب کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے کیا جا رہا ہے اس کے سینس آف ریسپانسبلٹی کو انکریز کرنے کے لیے آپ اس کو یہ انفارمیشن پاس آن کر رہے ہیں اس کا پرفارمنس آپ جج کریں گے ان رپورٹس کی بیسس کے اوپر کہ آیا اس شخص نے روز آٹھ بجنے میں دس منٹ پہ مشینوں کا بٹن آن کیا ہے یا نہیں کیا تاکہ نو بجے سے پروڈکشن جاری ہو جائے so level of planning level of information to be given to these three levels this becomes extremely important اور ریلیشن شپ اب یہاں پہ آپ کو سسٹمس کا انفارمیشن سسٹمس کا انفارمیشن جو جنریٹ کر رہا ہے وہ آپریشنل لیول سے اوپر جا رہی ہے گولز پالیسیز ڈسیشن میکنگ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں سو ٹو وے ٹریفک ہے پرفارمنس کی مانیٹرنگ ایک خاص لیول سے اوپر ہو رہی ہے وہ جو مانیٹرنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں جن کو مانیٹر کیا جا رہا ہے ان کو بتانا ضروری تو کنیکٹوٹی پلاننگ اور سسٹمز کی آبیس یہاں پہ ہونی چاہیے اسٹریٹجک پلاننگ جیسے میں نے کہا formulation evaluation and selection of strategies for the purpose of پر long term plan of action to attain the object آپ اسٹریٹجک پلاننگ کرتے ہیں اپنے آبجیکٹو کو اپنے گول کو اپنے مشن کو سامنے رکھ کر کہ جی اس کو ہم نے کیسے کرنا ریسورسز اس کے لیے کیا چاہیے ہوں گے مین پاور اس کے لیے کیا چاہیے ہوگی مشینری کیا چاہیے ہوگی زمین کیا چاہیے ہوگی بلڈنگ کیا چاہیے ہوگی وغیرہ وغیرہ وغیرہ دکان کا سائز کتنا ہونا چاہیے اس میں کتنے شیلف ہونے چاہیے اس میں کتنے شو کیس ہونے چاہیے اس میں کتنے بلب ہونے چاہیے اس میں کتنے سیلس مین ہونے چاہیے اس میں کتنے پروڈکٹس کی رینج ہونی چاہیے ہمارا آبجیکٹو ہے کیا ون ونڈو یا ون اسٹور شاپنگ ہے ہم نے ہول سیل میں بیچنا ہے ہم نے ریٹیل میں بیچنا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اسٹریٹجک پلاننگ کا حصہ اور strategic planning is has to be done in order to do everything else اب فنکشنل پلاننگ یا ٹیکٹیکل پلاننگ یہ وہ پروسیس ہے by which managers ensure resources are obtained in a timely fashion and used effectively and efficiently in the accomplishment of the laid out object یعنی اب فنکشنل پلاننگ یا ٹیکٹیکل پلاننگ کا کہ جی ہمیں جتنے ریسورسز چاہیے آؤٹ کہ جی ہمیں ریسورسز کتنے چاہیے وہ ریسورسز ہمیں کب کب چاہیے کس وقت چاہیے اور جب ہمارے پاس وہ ریسورسز آ جائیں تو ہم ان کو کس طریقے سے افیکٹولی اور افیشئنٹلی استعمال کر کر کے جو ہمارا آبجیکٹو ڈیفائن کیا گیا اسٹریٹجک لیول پہ اس کو اچیو کر سکے آپریشنل لیول پہ process of ensuring that the specific task are being carried out efficiently وہ جو ان اسٹریٹجیز کو وہ جو پروسیس کر رہا ہے جو کام کر رہا ہے وہ کام کس طریقے سے کر رہا ہے ان کے آپس میں ہامنی کیا ہے فلور لیول پہ کیا ہامنی ہے یا ہر شخص ایک شتر پہ لگام ہے جو جی چاہے جس کا جیسے کر رہا ہے تو پھر آپ آبجیکٹو نہیں اچیو کر رہے گے پروڈکشن لائن ہے چیزیں بن کے آ رہی ہیں جس کا کام ہے کہ ان کو جو چیزیں بن کے آ رہی ہیں ان کو اٹھائے اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھے وہ اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جی اب میں ذرا سیر کر رہا ہوں میں ذرا چائے ہوں نتیجہ کیا ہوگا وہ کمبار لگنا شروع ہوگا وہ چیزیں گرنی شروع ہو جائیں گی وہاں پہ بات آ گئی کہ جی وہ جو آپریشنل لیول پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یہ کیا کر رہے ہیں اور ان کو جو کام دیے گئے ہیں وہ کیا افیکٹولی افیشنٹلی جیسے کہ میں نے مشین آپریٹر کے حوالے سے آپ کو بھی مثال دی تھی یہ وہی بات ہے تو یہ تین چیزیں جو ہیں اب فنکشنل اسٹریٹجک پلاننگ یہ بھی ایک چیز ہو جاتی ہے ہم نے بات کی اسٹریٹجک پلاننگ ہم نے بات کی فنکشنل پلاننگ ہم نے بات کی آپریشنل پلاننگ اب یہ فنکشنل اسٹریٹجک پلاننگ آ گئی ایک چیز یہ کیا فنکشنل اسٹریٹجک پلاننگ جو ہے وہ کمٹمنٹ ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی کہ جو فنکشنل ایریاز ہیں ان کے اندر فنکشنل ایریاز کیا ہوتے ہیں فنکشنل ایریاز ہوتے ہیں manufacturing resources financial resources human resources marketing resources information resources strategic planning کے لیے ان تمام ایریاز کے حوالے سے یعنی مینوفیکچرنگ کے اندر را مٹیریل آپ کو کتنا چاہیے لیبر کتنی چاہیے مشین کتنی چاہیے بجلی کتنی چاہیے گیس پانی وغیرہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ان پٹس ہیں کہاں سے آئیں گے کیسے آئیں گے کس وقت آئیں گے وہ تمام ڈیٹیلنگ کرنی اب ان تمام چیزوں کو خریدنے کے لیے آپ کو پیسہ کتنا چاہیے فائنینشیل ریسورسز آ گئے آپ کو ان تمام چیزیں کرنے کے لیے آپ کو مین پاور کی کتنی ضرورت ہے آپ جو کچھ بنائیں گے اس کو آپ مارکیٹ کیسے کریں گے اس کو سیل کیسے کریں گے مارکیٹنگ اپنی جگہ پہ ہے سیلنگ کا فنکشن اپنی جگہ پہ ہے یہ دو الگ الگ فنکشن اور پھر اس کے بعد جو انفارمیشن آپ کو ہمیں چاہیے in order to carry out the analysis comparison with others with the world with everybody else وہ انفارمیشن کے سورسز کیا کیا ہیں ہمارے اور کہاں کہاں سے انفارمیشن آئے گی مینوفیکچرنگ کے حوالے سے ہمارے پاس کیا کیا انفارمیشن آنی چاہیے اور کیسے آئے گی فائنینشیل ریسورسز کے حوالے سے ہم نے کیا کیا انفارمیشن ہمارے پاس آنی چاہیے اور ہمیں رکھنی ہے اور ہمیں اس کی یوٹیلائزیشن کرنی اور اسی طریقے سے باقی تمام چیزوں کے جتنے بھی فنکشنل ایریاز ہیں کسی بزنس کے اس کے حوالے سے آپ ہر چیز کے بارے میں پلاننگ کرو گے اور اسی کو ہم اب یہ کہتے ہیں کہ جی functional strategic planning information systems کے حوالے یا انفارمیشن ریسورسز کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ ہم نے جتنی انفارمیشن ہم اکٹھی کر رہے ہیں وہ انفارمیشن ہم کس آبجیکٹو کے تحت ہم وہ انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہیں اس انفارمیشن کو پروسیس کرنے کے بعد ہم اس سے جو آؤٹ پٹ حاصل کر رہے ہیں وہ آؤٹ پٹ کس کے کتنے کیسے کام کی ہے اور کس کس لیول پہ کیا اسٹریٹجک لیول پہ ہر اس انفارمیشن کا جانا ضروری ہے یا نہیں یہ کسی کو ڈسیشن لینا پڑے گا کہ نہیں اس لیول پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ آپ کے فنکشنل لیول پہ طے ہو سکتا ہے لہذا اس کی انفارمیشن صرف فنکشنل لیول تک جانی فلانی انفارمیشن جو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں یا ہمارے پاس جو اویلیبل ہے وہ صرف ہم نے اسٹریٹیجک لیول کو بتانی ہے باقی کو بتانے کی ضرورت نہیں اگر اسٹریٹیجک لیول یہ مناسب سمجھے کہ وہ انفارمیشن باقی فنکشنل لیول سے بھی انہوں نے شیئر کرنی ہے یا آپریشنل لیول سے شیئر کرنی ہے تو وہ شیئر کر لیں سو so, یہاں پہ بھی آ کے آپ لیولز اور planning information system output کے حوالے سے رپورٹنگ کے حوالے سے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ایک ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے کہ جی مثلا آپ کو پتا یہ چلتا ہے کہ جی آپ کے جو ویئر ہاؤس ہے یا آپ کا اسٹور جو ہے اس کے اندر وقت لگتا ہے مال کو ڈھونڈتے ہوئے تو اب کیا کیا جائے اب کیسے کیا جائے جی اب ہم اپنا انوینٹری سسٹم جو ہے اس کو ماڈیفائی کرتے ہیں تاکہ آرڈرز جو ہیں وہ کم سے کم وقت میں شیلز میں اس طریقے سے مال رکھا جائے کہ وہ تمام چیز جو ہے وہ انوینٹری سسٹم کے حوالے سے ہمیں پتہ چل جائے کہ فلانے شیلف پہ فلانی چیز فلانا ماڈل فلانی کوانٹٹی میں موجود ہے اور ہم سیدھا کہ یہ شیلف جو ہے یہ کمرے کے اس اینڈ سے پچاس گز کے فاصلے پہ ہے یا دس کیبنٹس چھوڑ کے ہے یا فلانی الماری کے اندر رکھا ہوا ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ پتہ چل جائے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جی ٹرن اوور ٹائم جو ہے ٹو فلفل دی آرڈر وہ ریڈیوس ہو جائے گا وہ ٹرن اوور ٹائم جس وقت ریڈیوس ہوگا تو ایفیشنسی آپ کی بڑھ گئی you will be able to handle many more clients many more customers than you were doing previously I S یا information system strategy is the identification of information resources needed for the successful implementation of the business strategy جو اسٹریٹجی آپ نے اپنے لیے ڈیفائن کی اس اسٹریٹجی کی فلفلمنٹ یا نان فلفلمنٹ کے حوالے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن آنی چاہیے اور کیا آ رہی ہے یا کس کی اور ضرورت ہے یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اس میں شامل ہو جائے یہاں پہ اب آتا ہے ایک کہ جی انفارمیشن ویلو چین کا تصور جیسے میں نے کہا کہ را انفارمیشن آئی آپ کے پاس اس کو پروسیس کیا گیا اور ویلو اس میں ایڈیشن ہوئی اور اس کے بعد وہ انفارمیشن ویلو ایڈیشن کے بعد ایک خاص انداز میں رپورٹ کی جاتی ہے اس کو فارمیٹ میں رپورٹ کی جاتی ہے ایک خاص طریقے سے پیش کی جاتی ہے ایک کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے اس کا آرڈر آتا ہے کہ جی اس کو یہ پانچ چیزیں فلانی چاہیے پچاس چیزیں چاہیے یہ ڈیٹا آپ مشین میں ریکارڈ کرتے ہیں انٹر کر دیتے ہیں وہ ڈیٹا جو ہے جب آپ انٹر کرتے ہیں تو آپ کی جو آرڈر لسٹ ہے وہ اپڈیٹ ہو جاتی ہے کسٹمر ریکارڈ جو ہے وہ اپڈیٹ ہو جاتا ہے اسٹور والوں کو انفارمیشن چلی جاتی ہے کہ بھائی صاحب یہ پانچ چیزیں جو ہیں فلانے کسٹمر کے لیے جب آرڈر وہ ڈلیوری ہو جاتی ہے تو وہ آرڈر جو ہے وہ فائل ہو جاتا کہ جی یہ کمپلیٹ ہوگی اسی حوالے سے یہ پوری ایک چین بن گئی آپ کی کہ right from the birth to the death But now, all that information is available to us. What use are we going to make of it? And that is where the information system will produce to us, or give to us, or should be designed to give to us the kind of outputs that we need, or that we should need, in order to improve our business make it more effective make it more efficient تو یہاں پہ آج ہم اپنا لیکچر جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں اسی حوالے سے آئندہ لیکچرز کے اندر ہم گفتگو جاری رکھیں گے اور بلڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی ہمارا انفارمیشن سسٹم کیا ہے اور اس کے کمپوننٹس مختلف جو ہیں ان سب کے بارے میں ڈسکشنس کریں گے تو آج ہم اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں شکریہ اور خدا حافظ